بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نبی الکریم وصلی اللہ علی نبی الامی موضوع معرفت کے ساتھ شیطانی وسوسوں کا دخل اور اس کی مثال معرفت موضوع ہے اور شیطانی وسوسا اس کے ساتھ آ جانا انسان کے لیے گمراہی کا سبب ہوتا ہے اور اس کی مثال ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ بات آپ سے کی جا رہی ہے کہی سنی جا رہی ہے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بہت مختصر انداز پر یہ بات کہی جائے گی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے معرفت جب کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے قلب پر ایک سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے سکینہ ایک میٹھے سے خمار کا نام ہے خماری کا نام ہے کہ اس کو دنیا کی فضول باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی دل دل اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کی یاد میں متوجہ رہتے تھے اور دنیاوی کام بھی ساتھ میں کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلح پہ بیٹھ جائے اور کہتا رہے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی معرفت نام ہے اللہ تبار و تعالیٰ کو پہچان کر اس کے حکموں کو پہچان کر اس کے حکموں کو پورا کیا جائے معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کو پہچان کر اس کے حکموں کو پہچان کر بس یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی علم کے بعد عمل کا کرنا بے حد ضروری ہے جب انسان کو اللہ تبار و تعالیٰ اور اس کے حکموں کی پہچان ہو جائے اور یہ پہچان ہو جائے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے میری ذمہ داری کیا کیا ہے پھر اس پر عمل آمادہ ہو جائے عمل کرنا شروع کر دے تو انسان تبھی کامل ہو پاتا ہے یہی کمال ہے اور یہی کمال نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئی کہ آپ بشریت کے ایسے تقاضے پہ تھے کہ نبی علیہ السلام بشریت کے ایسے مقام پر تھے کہ بشریت کے تمام تقاضوں کو پورا بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ کیونکہ وہ پہچان گئے تھے پہچانتے تھے پہچان گئے تھے پہچانتے تھے پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان دے دی تھی کہ میرے نبی ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے لیکن کمال انسان کا کمال آخر تک چلتا رہتا ہے اسے کامل انسان بننا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے درجات بھی ایسے ہی بلند ہوتے گئے ہم نبی علیہ السلام کی سیرت میں اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا ہمیں محسوس ہوتا رہے گا ہم محسوس کرتے رہیں گے اور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو انسان کامل بنانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتے رہے اور اپنے محبوب اپنے حبیب کی رہنمائی کرتے رہے ان کو ہدایت دیتے رہے اور نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو مکمل طور سے اپنی زندگی میں اتار لیا رچا بسا لیا اور اللہ کے حکم کو مکمل طور سے ادائیگی کرتے رہے انسان کامل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کو اللہ کو پہچانے اس کے حکم کو پہچانے اور اس پر عمل آمادہ ہو جائے حقیقی معرفت ہی یہی ہے اور کمال بھی یہی ہے کہ اللہ کو اور اس کے حکموں کو پہچان کر اور یہ پہچان کر کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے اس کام کو کر دینا کر ڈالنا کسی مشین کو اگر بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ پروگرامنگس رکھی جاتی ہیں کوئی اس کی مکینزم رکھا جاتا ہے اگر وہ مشین اس میکینزم کے مطابق کام نہ کرے تو وہ مشین ریجیکٹڈ بیکار فالٹیڈ مانی جاتی ہے اسی طرح سے انسان کو انسان پیدا کیا گیا اور اس کو اشرف المخلوق بنایا گیا مخلوق اور بھی ہیں جاندار ہیں روح ان کو بھی عطا کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کو اشرف المخلوق بنایا گیا اس کو ہر طریقے کے کام کرنے کے اعضا دیے گئے اس کو ہر چیز سمجھنے کی توفیق دی گئی یہ اللہ تبار تعالیٰ کا احسان ہے واپس ہم اپنی بات پہ آتے ہیں کہ معرفت کسے کہتے ہیں اور اس میں وسوسوں کا کیسے دخل ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تبار تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا دشمن شیطان ان سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا شیطان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی یہی وہ ڈیفیکلٹیز تھیں آدم علیہ السلام کے لیے کہ آدم تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے انسان بنایا ہے آدم بنایا ہے اب تمہارے لیے ہم نے ڈفیکلٹیز رکھی ہیں ان ڈفیکلٹیز کو کس طرح سے ان بیریئرس کو کیسے تم توڑتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہو یہی تمہارا کمال ہوگا اللہ تبار و تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی اللہ تبار و تعالیٰ نے مشقتیں بھی رکھی آسانیاں بھی رکھی کہ اللہ تبار تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے شیطان کی اس کال پر کہ اللہ مجھ کو انسان کو بھٹکانے کے لیے آپ مہلت دیجیے میں اس کو بھٹکاؤں گا میں گمراہ کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کرتا رہے لیکن جب یہ مجھ سے معافی کر مانگے گا توبہ کرے گا میری طرف رجوع کرے گا میں اس کو جھٹ سے معاف کر دوں جب اس کا دل صاف ہوگا اور مجھ سے کہے گا یا اللہ یا میرے مولا یا میرے محبوب میں نے غلطی کری آپ سے میں دور ہو گیا تھا مجھے معاف کر دیجیے مجھے قرب عطا فرما دیجیے اللہ تبار و تعالیٰ چھٹ سے اسے معاف کر دیں گے فوراً ہی اسے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے شیطان کہہ چکا ہے کہ جب یہ تیری طرف بڑھے گا تیرے راستے پہ چلے گا تو میں اس کے راستے میں دخل اندازی کروں گا یہی ہمارے موضوع کا مین پوائنٹ ہے معرفت کا ملنا اللہ تبار تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور جب انسان معرفت کی طرف بڑھتا ہے سیدھے راستے پہ بڑھتا ہے تو شیطان کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ چکا ہے کہ میں تیرے راستے میں آنے والوں کو گمراہ کروں گا یہی موقع ہوتا ہے کہ جب معرفت حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی شیطان کی کوشش یہ لگی رہتی ہے کہ میں اس کو دخل اندازی کر کے اس میں وسوسہ پیدا کر کے ان لوگوں کو ان لوگوں کو معرفت کی راہ سے ہٹاؤں گمراہ کر دوں سیدھی راہ سے بھٹکا دوں اسی لیے اللہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلّہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تو اس کو سمجھاتے نبی علیہ السلام ان کا طریقہ اسے سمجھاتا یہ ہمارے لیے سمجھ کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اب اس کی مثال لیتے ہیں کیونکہ بات مختصر کرنی ہے اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب معرفت نازل ہوتی ہے انسان کے قلب پر اس کی عقل پر جب معرفت نازل ہوتی ہے تو بالکل ایک ایسا جیسے کہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ آپ محسوس کرو گے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک کرنٹ سا جاری رہتا ہے جسم میں محبت والا ایک سرور جاری رہتا ہے دل پر کہ اس پر وہ معرفت نازل ہوتی رہتی ہے اسی دوران شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اس کے قلب میں وس وسا ڈالتا رہوں اس کی عقل کو گمراہ کرتا رہوں معرفت نازل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نظام پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے کہ معرفت نازل ہوتی رہتی ہے ہر انسان کے قلب پر لیکن جب انسان کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کم عقل لوگ ہوتے ہیں وہ پھنس بھی جاتے ہیں اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تبار و تعالیٰ بالکل معاف کر دیتا ہے اور ان کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہی غلطی ہو توبہ کر لینی چاہیے تو مثال اس بات کی یہ ہے کہ جس طرح سے جس طرح سے full full full powerful of power کے ساتھ معرفت نازل ہوتی ہے قلب پر اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم انٹرنیٹ انٹرنیٹ کو چلاتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہمیں downloading speed one M B ten M B یا اس سے زیادہ مل جائے تو کیا حال ہوتا ہے انسان زبردست طریقے سے جس طریقے سے جتنی تیزی سے وہ معرفت آ رہی ہوتی ہے اسی تیزی سے اس کے ساتھ جو وائرس ہیکرز اور نقصان پہنچانے والے چیزیں ہیں فائلز ہیں کمپوننٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں ایک ایک نظام ہے یہ ایک نظام ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے نیٹ پر بہت ساری چیزیں تیزی کے ساتھ آتی ہیں ان کے ساتھ وائرسز بھی آتے ہیں اور وہ آپ کے سسٹم کو ہینگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ان کا پرفارمنس ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ان کے کام سے روکتے ہیں جو ان کا مین مقصد ہے جو ان کی مین جاب ہے اس سے روکتے ہیں اسی طرح سے جب معرفت نازل ہوتی ہے شیطان بھی یہی کام کرتا ہے بالکل فل پروف یہی معاملہ رہتا ہے کہ جس طرح سے انٹرنیٹ پہ وائرسز آ کے ہمارے سسٹم کو بلاک کرتے ہیں اس کو اس اس کی جاب سے روکتے ہیں کے میکنیزم کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے شیطان بھی معرفت کے دوران جب معرفت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان بھی اپنے وسوسے ڈالتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے اس معرفت کو گمراہ اس معرفت کو ہٹاتا رہتا ہے کہ اس کو راستہ مل رہا ہے سیدھا راستہ مل رہا ہے اسے ہٹاؤ اسے فو اسے سیدھے راستے کو فالو ہی مت کرنے دو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاؤ اسی لیے وہ ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بہت سے وا... آ... واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے آپ غور کریں بتانے کا موقع نہیں ہے تو جس طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر foolproof foolproof virus سے بچنے کے لیے فل پروف اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی دل دل کے کے میکنزم پر دل کے سسٹم کو بچانے کے لیے اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیولپر ڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں تو شیخ وہ کام بخوبی کرتے ہیں اور شیخ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو وائرسز آ گئے ہیں ان کو دور کرنے کا کام شیخ کا ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے معرفت حاصل ہو رہی ہے تو میں کمال میں پہنچ گیا ہوں کامل ہو گیا ہوں سمجھنا یہ چاہیے کیا مجھے جو معرفت حاصل ہوئی ہے کیا وہ شریعت کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر ہے کیونکہ سیدھی راہ نبی علیہ السلام کی راہ ہے قرآن مجید کی راہ ہے اور نبی علیہ السلام نے قرآن کو ہی فالو کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ جب معرفت نازل ہو انسان کو کسی چیز کی پہچان ہو انسان کسی بات کے بارے میں جانے تو اسے یہ ضرور چاہیے جیسے کہ اللہ تعلیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھے بھیرے کی طرح کسی بھی بات کے اوپر یہ ٹوٹ نہیں پڑتے یہ تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ شریعت کے اندر اس کا یہی معاملہ ہے اور اگر شریعت کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو شریعت کو جانتے ہوں بہرحال مقصد یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ وسوسے بھی آتے ہیں جس طرح سے انٹرنیٹ پر آپ کوئی ڈاؤن لوڈنگ کر رہے ہیں اور بہت اسپیڈ کے ساتھ جتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ کی فائل آتی ہے اتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ کے وائرس آپ کو وائرسز بھی جھیلنے پڑتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دھیان رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہا تھا فرمائیں معرفت کا آخری بات یہ کہ معرفت کا مقصد انسان کا انسان بن جانا ہے انسان کا انسان بن جانا ہے اس کا یہ پہچان لینا ہے کہ مجھے انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے مجھے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ بات شارٹلی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے عقل کے حساب سے اس کو جان سکتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہوئے شریعت اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ انسان بنو لوگوں کا لوگوں کے لیے بھلائی کے معاملات کرو چاہے وہ تمہاری قوم سے ہوں یا دوسرے کی قوم سے ہوں آپ ان کے لیے محبت اور شفقت اور ان کے لیے آسانی پیدا کرو ان کے لیے محبت رکھو دل میں کیونکہ وہ بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہو آپ اور وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں جو کہ آدم علیہ السلام تو انسان کا پیدا ہونا آسان لیکن انسان کا انسان بننا مشکل انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم کامل انسان بن کر اللہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں پیدا ہوئے تھے انسان تھے لیکن ناقص جب مرے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کامل ہو جائے جزاک اللہ خیر السلام